ٹوپیاں بیچنے والا اور بندر ایک مرتبہ ایک چھوٹے سے قصبے میں ٹونی ٹوپیاں بیچنے والا رہتا تھا وہ الگ الگ قسم کے کپڑوں سے الگ الگ قسم کی ٹوپیاں بناتا تھا اور انہیں پڑوس کے گاؤں میں بیچتا ٹوپیاں بیچنا ہی ٹونی کے آمدنی کا ذریعہ تھا اس نے کبھی اس بات کی شکایت نہیں کی کہ وہ کتنا کم کماتا ہے کیونکہ وہ اپنا کام بہت ہی وفاداری سے کرتا تھا اور اپنی روز مرہ کی ضرورت پوری کرنے کے بعد وہ کچھ کپڑا خریدتا تاکہ اگلے دن وہ اس سے ٹوپیاں بنا کر بیچ سکے ٹونی ہر روز کماتا تھا اس لیے اس نے کبھی بھی کام کرنا نہیں چھوڑا پر اتنی دشواریوں اور بہت کم آمدنی کے باوجود بھی ٹونی اپنی ٹوپیاں بیچ کر مطمئن تھا اور وہ اس لیے کیونکہ وہ جو کر رہا تھا وہ اسے بہت پسند تھا وہ ہمیشہ نئی نئی تجویزیں سوچتا کمال کی ٹوپیاں بنانے کے لیے وہ بہت ہی ماہر تھا اور اپنی ہر ایک ٹوپی میں وہ سو فیصدی دل لگا کر کام کرتا ٹونی کے شہر سے تھوڑا سا دور ایک چھوٹا سا جنگل تھا یہ بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا جنگل تھا جہاں بہت سے پھول اور تازے پھل اگتے تھے جنگل دو گاؤں کے ٹھیک بیچو بیچ تھا لوگوں کو ہمیشہ دوسری طرف جانے کے لیے جنگل پار کرنا پڑتا تھا حالانکہ یہ بہت ہی خوبصورت جنگل تھا ایک بات جو سب لوگوں کو پریشان کرتی تھی وہ تھی ایک بڑے گھنے درخت پر رہنے والے بندر وہ ہر راہگیر کو پریشان کرتے جو بھی اس جنگل سے گزرتا اور جو کچھ بھی وہ لوگ لے کر جاتے وہ ان سے چرا لیتے گاؤں والوں نے بندروں سے نپٹنے کی ہر ترکیب عمل میں لائی آخر میں سب نے ہار مان لی یہ سوچتے ہوئے جنگل ہے تم جنگل سے جانوروں کو نہیں نکال سکتے یہ کر جاتے اور اکثر وہ گزرنے والوں کی نقل اتارتے اور ان پر ہنستے یہ میرا چھاتا ہے <laughs> لوگ اپنی پوری کوشش کرتے پر آخر میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے وہ بے بس تھے کچھ دن بعد ٹونی اس گاؤں میں گیا اپنی ٹوپیاں بیچنے کے لیے وہ ہر طرح کی ٹوپیاں اٹھائے ہوئے تھا سادے چمکیلے رنگ پولکا ڈاٹ والی ٹوپی دھاریوں والی کوئی بھی ایسے پیٹرن کی ٹوپی نہیں تھی جو کسی کے تصور میں ہو اور وہ ٹونی کی ٹوکری میں نہ ہو ٹوپیاں لے لو ٹوپیاں لے لو جتنی چاہے خریدو پھر بھی تمہارے پاس بھرپور ٹوپیاں نہیں ہوں گی لال سلیٹی اور نیلی کوئی بھی رنگ پہنو اور نہ لگو ٹوپیاں لے لو ٹوپیاں لے لو گاؤں والے اپنے گھر سے باہر آئے جب انہوں نے ٹونی کو سنا اس سے پہلے گاؤں والوں نے اتنی خوبصورت ٹوپیاں نہیں دیکھی تھیں او یہ ٹوپیاں تو سچ مچ بہت خوبصورت ہیں یہ اتنی نرم ہے اور یہ اتنی خوبصورت بھی ہے ماں کیا میں ایک لے سکتی ہوں یہ اتنی نرم ہے میں انہیں سہلانا بند ہی نہیں کر پا رہی اور یہ سچ مجھے صحیح تھا ٹونی کی بہت سی ٹوپیاں ریشم کی بنی تھی ریشم کی ٹوپیاں رکھنا عام بات نہیں تھی پر وہ اتنی خوبصورت نرم اور ملائم تھی کہ کوئی بھی ان کے کشش سے بچ نہیں سکتا تھا بہت سے گاؤں والوں نے ٹونی سے بہت سی ٹوپیاں خریدی انہوں نے اسے پانی اور کھانا پیش کیا پر اس نے انکار کر دیا اوہ بہت شکریہ پر مجھے اپنا سفر جاری رکھنا ہوگا مجھے پڑوس کے گاؤں میں بھی جانا ہے اوہ کیا پڑوس کے گاؤں میں جانے کے لیے تمہیں وہ جنگل پار نہیں کرنا پڑے گا میرے خیال سے مجھے کرنا پڑے گا اوہ خیر اپنی ٹوکری کو کس کر باندھ دینا جب تم وہاں سے گزرو ٹھیک ہے وہاں کچھ شرارتی بندروں کا جھنڈ ہے جو وہ سب کچھ چرا لیتا ہے جو بھی تمہارے پاس ہو ایسا ہے میں یاد رکھوں گا شکریہ آپ کے مشورے کے لیے ٹونی نے اپنے سارے پیسے اکٹھے کیے جو اس نے ٹوپیاں بیچ کر کمائے تھے اور وہاں سے روانہ ہو گیا اس نے فیصلہ کیا کہ جنگل پار کرنے اور دوسری طرف جانے سے پہلے وہ تھوڑی گاؤں میں ترفی کرے گا وہ ادھر ادھر گھوما گاؤں کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھا لینا چاہیے تھا جب گاؤں والے مجھے دے رہے تھے اب میرے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں ہے مجھے دوسرے گاؤں میں جانا ہوگا ان ٹوپیوں کو بیچنے کے لیے کوئی بات نہیں میں کچھ خریدوں گا اور ایک بار جب میں جنگل میں پہنچ جاؤں گا تو اسے کھا لوں گا ٹونی کو یہ علم تھا کہ اسے وہ ساری ٹوپیاں بیچنی ہوں گی اگر وہ دن بھر کے لیے اچھا پیسہ کمانا چاہتا ہو کچھ دیر گھومنے کے بعد کھانے کی تلاش میں اسے آخر میں ایک دکان ملی جو بہت ہی مزیدار بن بیچ رہی تھی اس نے دو خریدے اور اپنی ٹوکری میں رکھ لیے ٹونی گاؤں کا پورا راستہ پار کر کے جنگل میں پہنچا جب تک وہ وہاں پہنچا وہ بندروں کے بارے میں سب کچھ بھول چکا تھا اور بوڑھے آدمی کا مشورہ بھی خوبصورت جنگل سے گزرا خوبصورت پھولوں اور تازے پھلوں کی تعریف کرتے ہوئے اس نے کچھ پھل توڑے اور انہیں کپڑے میں لپیٹ دیا کچھ دوری پر اسے دکھا وہ بڑا گھنا درخت یہ ایک آرام دائک جگہ لگتی ہے جہاں میں بیٹھ کر کھا سکتا ہوں اس طرح ٹونی درخت کے پاس گیا وہ اس کے نیچے بیٹھا اور بن نکالنے کے لیے اپنی ٹوکری کھولی اس نے بن اور پھل کھائے اور کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا اس سے پہلے کہ وہ دوسرے گاؤں جاتا ٹونی اتنا تھکا ہوا اور نیند میں تھا کہ وہ اپنی ٹوکری میں تالا لگانا بھول گیا کئی گھنٹے بیت گئے اور ٹونی ابھی بھی گہری نیند میں تھا جب اس نے کوئی آواز سنی یہ کیسا شور ہے جو کوئی بھی ہو خاموش ہو جاؤ پر شور بڑھتا رہا آخر میں ٹونی نے اپنی آنکھیں کھولی اور آس پاس دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا پھر اس نے اپنی ٹوکری میں جھانکا ٹونی حیرت میں پڑ گیا نہیں میری ساری ٹوپیاں کہاں غائب ہو گئی اس ٹوکری میں بس ایک ہی ٹوپی بچی تھی ٹونی گھبرا گیا اور رونے لگا <laughs> کسی نے میری ساری ٹوپیاں چرا لی اب میں کیا کروں پھر اسے یہ علم ہوا کہ یہ شور ابھی تک تھما نہیں تھا جب اس نے آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھا او نہیں وہ بندر انہوں نے ہی میری ٹوپیاں چرا لی ہیں اور بھی سب وہاں موجود تھے سبھی بندر ایک ٹہنی پر بیٹھے تھے ان میں سے ہر ایک ٹونی کی ٹوپی پہنے تھا اور اس پر ہنس رہا تھا نہیں میں بھول گیا جو اس بوڑھے آدمی نے کہا تھا اب میں کیا کروں یہ ٹوپیاں ہی تو میری آمدنی کا ذریعہ ہے اگر میں اپنی یہ ٹوپیاں حاصل نہیں کرتا تو میرے پاس کوئی پیسہ نہیں رہے گا کل کے لیے کپڑا خریدنے کو میں کیا کھاؤں گا میں کیسے کماؤں گا بندرو ابھی میری ٹوپیاں دو اچھا اسی وقت نیچے آؤ ہیروں نے پوری طاقت سے ٹہنوں پر اپنے کچھ یہ بندر ہے بے شک وہ میری نقل اتار رہے ہیں انہیں مزہ آ رہا ہے مجھے بے بس ہوتے دیکھ کر میں ان کی چال ان کے ہی خلاف استعمال کروں

ٹونی نے اپنے سر پر ٹوپی پہن لی اور اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس نے غصے سے اوپر کی طرف دیکھا بندروں کسی دن میں تمہیں ایک سبق سکھاؤں گا یہ کہہ کر اس نے ٹوپی اتاری اور تیزی سے اسے پورے زور سے زمین پر دے مارا ٹونی کی ٹھیک ویسی ہی نقل کرتے ہوئے سبھی بندروں نے بھی ساری ٹوپیاں زمین پر پھینک دی بنا ایک منٹ گوائے ٹونی نے سبھی ٹوپیاں اکٹھی کی انہیں ٹوکری میں بھرا اور انہیں تالا لگا دیا <laughs> اوہ تم احمد بندروں <laughs> ٹھیک ہے اب الوداع اس طرح ٹونی نے سمجھ لی پرسکون بنے رہنے کی اہمیت جب حالات ویسے نہ ہو رہے ہوں جیسا آپ چاہتے ہوں اگر اس نے اپنی مایوسی میں بندروں کی کمزوری نہ جانی ہوتی تو اسے اپنی ساری ٹوپیاں واپس نہ ملتی ٹھونی سیٹی بجاتے ہوئے اس جنگل سے باہر نکل گیا دوسرے گاؤں میں اس نے اپنی ٹوپیاں بیچی پیسے کمائے اور گھر واپس آیا